طرز اٹھانے کے لیے پہلے یہ شیر پڑا ہے گانے گاتے گاتے گاتے اب میں تیرے تیرے گن گانے لگا یوں پلٹ دی میری کایا میں تو اس قابل نہ تھا یوں پلٹ دی میری کایا میں تو اس قابل نہ تھا فیض مرشد سے ہوئی یہ سرخروئی بھی نصیب فیض مرشد سے ہوئی یہ سرخ روئی بھی نصیب خون ارما سے نہایا میں تو اس قابل نہ تھا خون ارما سے نہایا میں تو اس قابل نہ تھا ایسی تدبیر بتائیں شیخ نے مت پوچھیے سہانا ایسی تدبیر بتائی شیخ نے مت پوچھیے نفس کو بدو بنایا میں تو اس قابل نہ تھا نفس کو بدو بنایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے مرشد سے ملایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا سبحان اللہ پوجتا تھا میں بتوں کو اب ہوں تیرے فضل سے پوجتا تھا میں بتوں کو اب ہوں تیرے فضل سے خدا کے زیر سایہ میں تو اس قابل نہ تھا شیخ کے زیر سایہ آئی سبحان اللہ فاسق لیلا کو تو نے عاشق مولا کیا فاسق لیلا کو تو نے عاشق مولا کیا کیا گوا کر کیا کمایا میں تو اس قابل تھا سبحان اللہ میں تو صحراؤں کے بھی لائق نہ تھا مگر مجھ کو گلشن میں بسایا میں تو اس قابل نہ تھا سبحان اللہ وہ آ رہے ہیں وہ صاحب میں تو سہ واقعی ایسی بات ہے میں تو صحراؤں کے بھی لائق نہ تھا تائب مگر مجھ کو جوہر میں بسایا ہمیں تو اس قابل تھا مجھ کو گلشن میں بسایا میں تو اس قابل تھا سمجھتے تھے کہ یہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے حدود شریعت میں رہتے ہوئے ہو تو انسان چٹنی کا کام دیتی ہے ہاں، مشاشت ہو جاتی ہے مجھے یاد آتے ہیں رہ رہ کے وہ دن جب ان کی خصوصی نوازش ہوئی تھی ادھر چند قطرے گرے آنسو کے ادھر سے آتاؤں کی بارش ہوئی تھی سہان اللہ مجھے یاد آتا حضرت والا کے ساتھ حضور موجود شیخ کے ساتھ کیا کیا وقت گزرے سہان اللہ <clears throat> مجھے یاد آتے ہیں رہ رہ کے وہ دن جب ان کی خصوصی نوازش ہوئی تھی حضرت صاحب اس کا نام لکھے آپ بھی تھی یعنی ان کے اوپر جو گزری ہے ادھر چند قطرے گرے آنسو کے ادھر سے آتاؤں کی بارش ہوئی تھی مجھے ہاں وہ لمحہ بھی ہے یاد اب تک جو تمبی کے باب میں معتبر تھا پھسل کر میں ایک موڑ پر گر پڑا تھا جب نفس و شیتا میں سازش ہوئی تھی پھسل کر میں ایک موڑ پر گر پڑا تھا عجب نفس و شیطان میں سازش ہوئی تھی سو میں نے یہ جانا اکیلے میں چلنا بہت پر کٹن ہے بڑا پر خطر ہے یہی وقت تھا وہ کہ رہبر کو پانے کی اپنی سی بھرپور کاوش ہوئی تھی سبحان اللہ واہ واہ ماشاء اللہ ان کو ذرا دیکھیں بھائی کہاں ہے پہلے بھی اس طرح آئے تھے یہ رہ گئے تھے وہ گھر نہیں ملتا آپ کا بہت خاص گھر ہے اب یہ سنیے گا میں ایک دوست کے ساتھ گلشن جو پہنچا تو دیکھا وہاں ہر کلی ہنس رہی ہے یہ ہی آئے بیچارے پہلی دفعہ بہت پرانا تعلق یہاں دیکھا سب ہنس رہے ہیں میں ایک دوست کے ساتھ غرفہ جو پہنچا تو دیکھا وہاں ہر کلی ہنس رہی ہے تو مجھ کو بھی یہ دیکھ کر باغ با سے ملاقات کی دل میں خواہش ہوئی تھی سبحان اللہ تو مجھ کو بھی یہ دیکھ کر باغ با سے ملاقات کی دل میں خواہش ہوئی تھی میں جو ہی ملا باغ با سے تو جانا کہ جیسے وہ خود ہی طلب میں ہوں میرے بشکل دعا میرے حق میں خدا سے کچھ اس طرح ان کی سفارش ہوئی تھی مزہ آیا آپ کو ماشاء اللہ اچھا چلو آ جائیں گے ہم تھے مولا سے انجان ہو کر لیلا پر قربان بیچا کرتے تھے ایمان تو نے کروائی پہچان کیا ہے دی کیا ہے ایمان پیارے مرشد میری جان کر کے بت خانوں سے دور رکھا مسجد میں مسرور دل کو کر کے چکنا چور بخشا خوشیوں کا عنوان پیارے مرشد میری جان ایسی دنیا تھی دل میں جیسے موزی ہو دل میں رز میں حق و باطل میں کر دی جیت اپنی آسان پیارے مرشد میری جان سہان کے نشر ہو گئے دل تھا پہلے بت خانہ اب ہے رب کا دیوانہ دل تھا پہلے بت خانہ اب ہے رب کا دیوانہ جلوہ ہائے جانا اب ہے اس دل کی پہچان پیارے مرشد میری جان ان کو دے دیجیے ایڈریس بتانے کے لیے جانا الفت کا قانون سیکھا ارمانوں کا خون ہم سب ہیں تیرے ممنون تیرا ہم پر ہے احسان پیارے مرشد میری جان وہ اکتوبر ہو یا جون پہنچے لندن اور رنگون سب کو سمجھایا مضمون کیسے بنتا ہے انسان پیارے مرشد میری جان سہانا پہلے چلنا تھا دشوار اب ہے رکنا دل پر بار پہلے چلنا تھا دشوار پہلے چلنا تھا دشوار اب ہے رکنا دل پر بار کیسا رستہ کیا دیوار عزم و ہمت پر قربان پیارے مرشد میری جان خالد طائب بھی ہوگا ایسا سوچا بھی کب تھا یہ بھی تیرا ہے صدقہ یہ سب تیرا ہے فیضان پیارے مرشد میری جان آ رہے ہیں پہنچ گئے سبحان اللہ نفس کو تو ترسائے جا قلب میں خوشیاں پائے جا آنکھوں سے برسائے جا دل میں آگ لگائے جا باطل سے ٹکرائے جا پرچم حق لہرائے جا دنیا دے کر اکبالے کھوئے جا اور پائے جا رہ کر بت کے دید سے دور داد خدا سے پائے جا یعنی لڑکے لڑکیوں سے دور رہ کے اللہ سے اللہ کی دیدار کرتے رہو دل کی آنکھوں سے گانے کا ہے شوق اگر گن اللہ کے گائے جا درد کو اس سے نسبت ہے زخم کو تو سہلائے جا فیض اٹھا کر گلشن سے صحرا کو مہکائے جا سہان اللہ نثر میں جو سمجھ نہ سکا نظموں میں سمجھائے جا تائب آنکھیں کر ٹھنڈی تائب آنکھیں کر ٹھنڈی مجلس کو گرمائے جا نفس کو تو ترسائے جا قلب میں خوشیاں پائے جا باطل سے ٹکرائے جا پرچم حق لہرائے جا دنیا دے کر اقبالے کھوئے جا اور پائے جا سبحان اللہ طائف صاحب کے اشعار ہیں یعنی ایک ماڈرن عورت ہی کہہ رہی ہے برقع و چادر کو میں کیا کروں خوبصورت ہوں پردہ کیا کروں ابھی ایک تازہ میسج آیا بہت افسوس ہوا یعنی <clears throat> دینی مدرسے میں خواتین کے مدرسے میں جو ہے وہ کوئی تقریب ہو رہی تھی حفظ کی یا دوپٹہ کشائی ہوتی جو بھی ہوتی ہے ایک عورت حافظہ بنی ہے اور عورتیں ان سے ملنے آئی مدرسے میں سب سیکھ ہے مگر ویڈیو بیچ میں چل گیا اوپر والی منزل پہ کشائی ہو رہی ہے اور نیچے والی پہ ایل سی ڈی لگا کے اور دوسری عورتوں کو دکھایا جا رہا ہے تو وہ تو میں نے کہا فوراً آپ وہاں سے حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی صاحب نے فرمایا کہ جلد سے جل... یعنی دینی جگہوں پر تصویریں کھنچوانا جائز نہیں ہے دینی جگہوں پر باقاعدہ فتویٰ ہے دینی جلسوں میں مسجدوں میں خانقاہوں میں کیونکہ لوگوں سے دلوں سے تصویروں کی حرمت نکل جائے گی اور پھر عورتوں کی آوازیں باہر تک آ رہی ہیں مدرسے کی وہ جو پڑھ رہی ہیں باتیں وغیرہ تو اس میں دکھاوا بھی ہو رہا ہے کہ وہ عورت سمجھیے میرا ایل سی ڈی پہ جو ہے سب یعنی ٹی وی کے اوپر اس کو دکھایا جا رہا ہے مطلب ٹی وی نیچے والے فروغ پہ لگا ہوا ہے اور اوپر ویڈیو لگا ہوا اور نیچے عورتیں اس کو دیکھ رہی ہیں کیونکہ اوپر آ نہیں رہی تھی پہلے منزل پہ دوسری منزل پہ دکھانے کے لیے ٹی وی لگا دیا تو میں نے کہا فوراً وہاں سے بھاگے کیا حال ہے بھائی پہنچ گئے آج آپ کا بہت مشکل ہوتا ہے پہنچنا برکاؤ چادر کو میں لا کیا کروں خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں مجھ کو دقیانوسیت سے بیر ہے خول میں خول میں رکھ کر سراپا کیا کروں میں تو آدھی آستی سے تنگ ہوں پورے کا پورا یہ خیمہ کیا کروں سوچتی ہوں شرم تو آنکھوں میں ہے مرد کو مہرو میں جلوا کیا کروں وہ بیچارے دیکھتے ہیں شوق سے شوق کو ان کے میں رسوا کیا کروں میری رسوائی اگر ہوتی ہے ہو میں کشادہ دل ہوں دل کا کیا کروں تنگ ذہنی کا مرض مجھ میں نہیں پھر بھلا میں خود کو اچھا کیا کروں ہر طرف رنگینیاں ہیں دہر میں ذہن کو میں اپنے سادہ کیا کروں یہ صاحب صاحب ماڈرن عورت کی ترجمانی کر رہے ہیں جیسے ہمارے کل شیخ کا بہت زبردست بیان ہوا خواتین کو ضرور سننا چاہیے ڈائجسٹ کے اوپر جو عورتیں ڈائجسٹ پڑھی اور جو دینی رسالوں میں بھی جو آج کل فرمایا تھے دینی رسالوں میں بھی عامل آ گئے ہیں عامل بابا نے ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتیں اپنا لباس میں پرفیوم لگا کے مجھے بھجوائیں تو میں بتاؤں گا جادو ہے ٹونا ہے کیا ہے بتائیے حضرت فرمایا فوراً ایسے رسالے بند کروا دینے چاہیے دین کے نام پر یہ کیا شروع ہو گیا میرے وہ بھی دیکھتے ہیں غیر کو کوئی بتلائے میں تنہا کیا کروں راز اکل کر رکھ دیا ہے بزم میں اس سے بڑھ کر میں اشارہ کیا کروں آخری شعر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 سبحان اللہ اصل ہے یہاں پہ جو مجلس ہوتی ہے تو یہ ہم بس اللہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں خاموش بھی ہوگا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو آج بہت دل چاہتا کہ اشعار سنائے جائیں حضرت طائب صاحب کے حضرت کے کہ بہت سے لوگ غمزدہ ہیں آج کل بیماریوں کا بہت عبد المری صاحب بھی کل بیمار ہو گئے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہلال احمد میں داخل ہیں دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے علی اختر صاحب کو بھی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا تنویر صاحب بھی بیمار ہیں والد صاحب بھی دادا بھی دادی بھی آپ کی ساس محترمہ بھی بیمار ہیں ڈائلسز ہو رہا ہے ان کا تو اشعار جو ہے چٹنی کا کام دیتے ہیں اس میں قرآن و حدیث کی باتیں بھی ہیں اس میں انسان بشاشت ہو جاتی ہے اس میں صحبت شیخ میں کچھ روز اگر آتے جاتے صحبت شیخ میں کچھ روز اگر آتے جاتے صحبت شیخ کے گن آپ بھی گاتے جاتے سلیم اللہ صاحب میرے بارے میں فرمایا تھا کمال بھی آوازیں بدل لیتا ہے فوراً کبھی دوسری طرز سے کبھی دوسری طرز سے آتے آتے اگر آنے کا مزہ آ جاتا پھر تو مڑ مڑ کے ادھر دیکھتے جاتے جاتے نخل امید بہرحال ہرا ہو جاتا بیج صحبت کے جو گلشن میں لگاتے جاتے ماشاءاللہ مرشد کی نظر غز بسر سے نہ ہٹی ہے کیا خوش نظری خوش نظری خوش نظری ہے بس و دل کو وہ بچانے میں ہے کوشاں بس و دل کو وہ بچانے میں ہے کوشاں کیا دیدوری دیدوری دیدوری ہے دیدوری دیدوری دیدوری ہے ہیں دل توڑ کے دل جوڑ دیا سب کا خدا سے دل توڑ کے دل جوڑ دیا سب کا خدا سے کیا دل شکنی دل شکنی دل شکنی ہے کیا دل توڑا ہے یعنی ہمارا دل تڑوا کے کہ غصے کو پی گئے معاف کر دیا برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دیا نظر آئی عورت نظر آئی حسین لڑکا نظر آیا نظر جھکا لی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کی حضرت ایک زبردست بات فرمایا تھا مجھے بہت زبردست فائدہ ہوا بعضے لوگ بعضے بوڑھے جوان اور بعض لوگوں کو کچھ ہوتا نہیں بعض عورتیں عورتیں بھی یعنی ہم مردوں کو حکم ہے عورتوں کو نہ دیکھیں عورتوں کو مردوں کو نہ دیکھیں تو آپ سنیے وہاں بہت زبردست بات ہے شکر ہے میں نے نام نہیں لیا ورنہ نام نشر ہو جاتا مولانا تو کہہ سکتے ہیں بات یہ تھی کہ مجھے بڑا فائدہ ہو فرمایا کچھ لوگ عورتوں کو اس لیے سے دیکھتے ہیں ایسے ان کے لیے عورتوں کو دیکھنا ایسے پھول دیکھ لیا بس سمجھ میں بہت اچھا گلاب کا پھول جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں <laughs> مجھے کچھ ہو نہیں رہا ایک گلاب کا پھول جا رہا ہے ایک حسین لڑکا جا رہا ہے ایک حسین عورت جا رہی ہے بس مجھے کچھ ہو نہیں رہا میں دیکھ رہا ہوں فرمایا یہی تو گناہ ہے بد نظری کا تو گنا فرمایا کیونکہ ہم مولوی لوگ ہیں داڑھی والے ہیں وہ ملانیاں ہیں عورتیں ہیں تو نہ وہ لڑکا مل جائے گا نہ لڑکی مل جائے گی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے حرام مزہ لے لیا ہم نے یہ حرام مزہ ہے کیونکہ وہ تنہائی تو ہو نہیں سکتی ہمارے ساتھ اور پیسہ دینا پڑے گا اور پھر زنا تو بہت خطرناک گناہ ہے تو بد نظری پہلا آنکھوں کا زنا فرمایا آنکھوں کی یعنی آنکھوں کا زنا ہے بد نظری پہلی سیڑھی ہے تو یہ آخری سیڑھی پہ لے جائے گی تو بہت سے لوگ عورت کو دیکھنا ہی گناہ نہیں سمجھتے بس بولتے ہیں ارے بھائی ایسے جیسے گلاب کا پھول جا رہا ہے <laughs> میں نے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا اسی کو تو گناہ فرمایا کل ملی نا یا اس میں نفسا رہی یہ بہت مجھے بہت فائدہ ہوا بہت سے لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں بھائی اچھی لگ رہی ہے مجھے عورت مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ سائن بورڈ بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں جو عورت بنی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے اللہ نے کیا آئینہ بنا ہے <laughs> کیسے کے معرفت حاصل کر رہے ہیں یہ گناہ ہے بد نظری آنکھوں کا ہے دل توڑ کے دل جب میں حضرت والا رحمت اللہ سے نیا نیا بیت ہوا تھا تو حضرت طاہر صاحب جب اندر خانقاہ میں گیا تو پھر دو تین دن میں حضرت طاہر صاحب کی مجلس ہوئی میں نے کہا یہ کیا اشعار ہو رہے ہیں اور پھر انہیں یہی والے وہی شعر پڑھ رہے تھے یہ والے مجھے کچھ سمجھ میں بھی آیا کہ واقعی دل ٹوٹ جاتا ہے دل توڑ کے دل جوڑ دیا سب کا خدا سے دل توڑ کے دل جوڑ دیا سب کا خدا سے کیا دل شکنی دل شکنی دل شکنی ہے کیا دل شکنی دل شکنی دل شکنی ہے سمجھ میں آ رہا ہے کچھ وہاں سنے نا خان کا میاں شعر آپ نے سنے نہیں سنا ہے فساق کو شاخ کے انقاب دلائے فساق کو شاخ کے القاب دلائے کیا خوش لقبی خوش لقبی خوش لقبی ہے کیا خوش لقبی خوش لقبی خوش لقبی ہے کہتے بھی ہے کم اور کہے دیتے ہیں سب کچھ سہانا کہتے بھی ہیں کم اور کہے دیتے ہیں سب کچھ کیا کم سخنی کم سخنی کم سخنی ہے اور آخری شعر ہے ہر آن وطن یاد دلاتے ہیں وہ تائب ہر آن وطن یاد دلاتے ہیں وہ تائب کیا بے بے بے وطنی وطنی وطنی ہے اللہ آج قدموں سے لپٹ جاؤ تو بن جائے گی بات ورنہ پھر روتے پھرو گے نقش پا کے واسطے یعنی اللہ والوں کے صحبت یافتہ بھی نہیں ملیں گے فیض یافتہ تو بڑی بات ہے فیض یافتہ ہمیں ملے میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے صحبت یافتہ بھی نہیں ملیں گے سبحان اللہ کیا فقیروں کی خاموشی میں کوئی حکمت نہیں آپ کیوں بے چین رہتے ہیں صدا کے واسطے ہیں یہ نہیں کہتے نہ حاضر ہو دعا کے واسطے خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے سبحان سبحان اللہ واہ کا احساس ہے رحمت اللہ خان خانقاہ میں تھا رات کے بعد دو یا تین بج رہے تھے تو میں بیٹھا تھا مولانا سفیان صاحب سے اور اور بھی حضرت والا رحمۃ اللہ سو چکے تھے میں والا اللہ خدمت سے آیا تھا تو مولانا سفیان صاحب نے یہ اشارہ مجھے سنائے تھے حضرت عائف صاحب کے مرنے کا احساس دلایا ہم کو حضرت والا نے پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا ہم کو حضرت والا نے خود ہی مریض عشق بنایا ہم کو حضرت والا نے خود ہی علاج درد بتایا ہم کو حضرت والا نے سبحان اللہ دل کو زندہ کر کے ہمارے ذہنوں کو بیدار کیا بے حس تھے حساس بنایا ہم کو حضرت والا نے باطل کے ہر بھجن سے دل میں نفرت سی پیدا کر کے نغمہ دین حق نغمہ دین دین حق کا سنایا ہم کو حضرت والا نے یعنی گانوں سے نفرت پیدا کر کے ہمیں دین حق کے نغمے سنائے رہبر کی پہچان یہی ہے مرشد اس کو کہتے ہیں رہزن سے دربان بنایا ہم کو حضرت والا نے چین کی نیند کا نسخہ بخشا ذکر خدا کے صدقے میں اور کبھی سوتے سے جگایا ہم کو حضرت والا نے سہان تائب اپنا ہی اکثر ظاہر رہتا ہے ہم پر آئینہ کچھ ایسا دکھایا ہم کو حضرت والا نے حوصلہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کیسے آپ دین آ رہے ہیں تو اس پہ صاحب مصطفیٰ بھائی پڑھتے ہیں کے پاس اشان مجھ سے کہتے ہیں میرے دوست نما کچھ دشمن رٹ کیا رٹ کیا تو نے لگا رکھی ہے گلشن گلشن باغ باہی تیرا موضوع سخن ہوتا ہے پھول کلیوں سے بھلا رہ بھرا رہتا ہے شیری دامن شاخ امید ہری رہتی ہے مالی کے توفیل دشتے کام وہی آس کی جیسے ہو کرن سہانا میں جواب کہتا ہوں خرد کے دشمن عشق و عشق تیری عقل سے بھی ہے ان بن چھوڑ دے دو چھوڑ دے تو جو اسی وقت تھا کا چلن تجھ پہ ہو جائے ابھی سارے حقائق روشن تو بتا خود میں کسے چھوڑوں کسے اپناؤں ہے ادھر گلشن و گلزار ادھر دشت و دمن ہے وہاں خار بیا بات کے چمن ایک طرف زاغ و زغن ایک طرف زہن یعنی ایک طرف کو مردوں پہ فدا ہو رہے ہیں اور ایک طرف اللہ والے ہیں جن کے اللہ کی محبت ان کے صحبت سے خوشبو آ رہی ہے جس کے میں خانے کی عالم میں ہے ایک دھوم مچی جو پلاتا ہے شب و روز ہمیں خمرے کو ہن خالد اقبال بھی تائب ہے اسی کے صدقے وہ جسے خاک کو آتا ہے بنانا کندن ہستی شیخ وہ شے ہے جو دل تیرا و تاریخ میں امید کے سورج کا پتا دیتی ہے ہستی شیخ و شیخ یوں بھی ہوتا ہے کہ خود بڑھ کے کبھی فرت عنایت سے دیے حق کی محبت کے جلا دیتی ہے ہستی شیخ و شیخ نفس خوش فہم کے سالک کو سکھاتا ہے پڑھاتا ہے بڑھاتا ہے چڑھاتا ہے کبھی جب تائب شفقت شیخ سی لمحے نازک میں دلے خستہ خست کی طرف بڑھتی ہے آئینہ دکھا دیتی ہے سبحان اللہ کٹ رہی ہے ایسی ہستی جو خنم سنم خانہ دل کو ہم بتانے رخ گیسو سے دلاتی ہے نجات یہ جو لڑکے لڑکے چکر میں پاگل تھا دل کو سنم خانہ بنایا ہوا تھا اور لڑکیوں کے چہرے دیکھ کے اور ان کی زلفیں دیکھ کے پاگل ہو جاتا تھا اور ایسی ہستی مجھے ملی جس نے مجھے ان سے نجات دی گالوں سے بالوں سے اس کے جسم سے جو ہے نجات دے کے اللہ سے ملوا دیا مجھے یعنی ہم انگور کے کیڑے تھے ہاں انگور کے پتے پہ عاشق ہو گئے تھے اللہ والے نے ہمیں انگور کے پتے اٹھا کے انگور پہ لگا دیا بھائی انگور کا رس چوسو تم ایسی ہنس تھی جو سنم خانہ دل کو ہم اقسام بتانے رخ گیسو سے دلاتی ہے نجات از رہے تربیت عشق حقیقی وہی ذہنوں سے بھی رنگ حسن مجازی کا مٹا دیتی ہے سبحان اللہ ختم کب ہوگا سفر مرنے کے بعد اور ہوگا تیز تر مرنے کے بعد وہ سمجھنا بھی سمجھنا کیا ہوا لوگ سمجھیں گے مگر مرنے کے بعد لوگ سمجھیں گے مگر مرنے کے بعد ایک ہی میدان میں لیتے ہیں سب کیا گدا کیا تاجور مرنے کے بعد کیا گدا کیا تاجور مرنے کے بعد لاکھ دنیا میں ہو کوئی لکھ پتی سب کا حاصل ہے صفر مرنے کے بعد ہاں اگر وہ لکھ پتی اپنے کروڑ پتی کہنا چاہیے زمانے لکھ پتی نہیں رہے <laughs> ہیں مگر کروڑ پتی اب تو لکھ تو کچھ پیسے ہی رہے زمانے لاکھ دنیا میں کوئی ہو مگر یہ انہوں نے کافی اچھا فٹ کیا ہے لاکھ دنیا میں ہو کوئی لکھ پتی شروع میں بھی لاکھ آخر سب کا حاصل ہے صفر مرنے کے بعد کیا بھائی آج صحیح نشر نہیں ہوگا اب یہ سنیے گا میں دوسروں کو جو سنا رہا ہوں تو صاحب صاحب نے بڑا زبردست نصیحت فرمائی کچھ خبر لے اپنی بے خبری کی تو کیا بنے گا بے خبر مرنے کے بعد آج کتنے لوگ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں اور اسلام وہ خبریں پڑھ رہے ہیں بس سب کی خبریں ہیں مگر یہ اپنی خبر نہیں ہے کچھ خبر لے اپنی بے خبری کی تو کیا بنے گا بے خبر مرنے کے بعد دو صفوں میں منقسم ہو جائیں گے کور چشم اور دیداور مرنے کے بعد کون کتنی عقل رکھتا ہے یہاں فیصلہ ہوگا ٹھہر مرنے کے بعد لیٹ جائیں آپ لیٹ کے بھی سن سکتے ہیں <laughs> نہیں باقی میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سنیے گا کتنی عجیب بات ہے کس قدر بے چارگی میں ہیں پڑے کیسے کیسے چار اگر مرنے کے بعد ایک اور ہماری خاندان کی خاتون ہے <clears throat> بس وہ ہیں بہت ماڈرن خاتون اور بہت عمر کو ہو گئی ہیں ابھی بیچاری میں ایڈمٹ ہیں وہ بھی اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے اب کہاں گئے ان کے سارے حسن کہاں گئی سب چیزیں کس قدر بے چارگی میں ہیں پڑے کیسے کیسے چار اگر مرنے کے بعد اللہ مجھے بھی ان کو بھی ہم سب کو توبہ کی توفیق دے مرنے سے پہلے جیتے جی ہم ان پہ مرتے جائیں گے رنگ لائے گا ہنر مرنے کے بعد اب لوگ جو تعریف کرتے ہیں نا آپ او کیا بیان ہے آپ کی تعریف کا کیا اعتبار ہو نہ ہو ہم معتبر مرنے کے بعد زندگی تک ہے یہ ساری واہ واہ کون تائب کون اثر مرنے کے بعد اللہ سبحان اللہ اللہ میں بہت درد دل سے اشعار پڑھ رہا ہوں میں دل چاہ رہا ہے بیان کرنے کا مگر جو ہے آج اشعار کا دل چاہ رہا ہے ابھی ہم آز یہ میرے پسندیدہ اشعار ہیں آز مائے جا رہے ہیں تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں ابھی ہم آز مائے جا رہے ہیں تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں کبھی ہم کو رلائے جا رہے ہیں کبھی وہ گدگدائے جا رہے ہیں آگے سنیے گا علی اختر صاحب یہ مت سمجھو انہیں خواہش نہیں کچھ یہ مت سمجھو نے خواہش نہیں کچھ جو خواہش کو دبائے جا رہے ہیں جو خواہش کو دبائے جا رہے ہیں بظاہر ہم تو خوش بیٹھے ہیں لیکن غم جانا اٹھائے جا رہے ہیں سن رہے ہو بظاہر تو خوش بیٹھے ارے بھائی اللہ والے بڑے مسکرا رہے ہیں حضرت کو دیکھیے ہمارے شیخ کا غم دیکھیے کیسے کیسے روزانہ خط اور فون پہ فون آ رہے ہیں یہ پریشانی ہو مگر حضرت ماشاء اللہ پھر جبھی تو مسکرانے والی مجلس ہوتی ہے ہنسنے والی بظاہر ہم تو خوش بیٹھے ہیں لیکن غم جانا اٹھائے جا رہے ہیں ہمیں بھی ایک دن جانا وہی جہاں اپنے پرائے اللہ بھائی زبردست سب وہیں جا رہے ہیں نانا نانی دادا دادی سب کو وہیں جانا ہے اور میں بھی جا سکتا ہوں کوئی بھی کسی وقت بلاوا آ سکتا ہے کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی جس کو ہارٹ اٹیک ہوگا وہی جائے گا کتنے کینسر والے صحیح ہو گئے ماشاء اللہ جوان کی طرح گھوم رہے ہیں انصاری صاحب جو طاہا بھائی کے والد صاحب ہیں کینسر کے آخری سٹیج پہ تھے اب ماشاء اللہ جوانوں کی طرح پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں اللہ نے ان کو کروڑوں سے صحت فرما دی اللہ کی کوئی مشکل تھوڑی ہے ہمیں بھی ایک دن جانا وہی ہے جہاں اپنے پر آئے جا رہے ہیں محبت ان کی ہم ان کے کرم سے زہ قسمت نبھائے جا رہے ہیں اللہ ایمان بچانا ہو بت سے تو جان لڑانا کیا مشکل ایمان بچانا ہو بت سے تو جان لڑانا کیا مشکل جب جان لڑانا آسان ہو پھر آنکھ بچانا کیا مشکل جان جان کوئی آ جائے چور اور آپ آپ کے بھائی کی تلوار سے گردن اڑانا چاہے اس کا کیسے جان لڑاتے ہیں تو جب جان لڑانا آسان ہے تو جب حسین آ جائے تو ایمان لے لیں گے ہمارا ہمت کر کے ہم اپنی آنکھ بچائیں آگے یہی فرما رہے ہیں ڈاکو سے لوٹے رو سے لڑ کر جب مال بچانا سہل ہے پھر ایمان کے قزاقوں سے بھلا ایمان بچانا کیا مشکل آخر دو تین شعر سب میرے لیے ہیں نظریں جو بہک نہ جانتی ہیں وہ راہ پر آ بھی سکتی ہیں نظروں کا اٹھانا سہل ہے تو نظروں کا جھکانا کیا مشکل ہم ہسپتال جا رہے ہیں نظر بچائیں وہ بیمار ہیں ہم تو بیمار نہیں ہم روحانی بیمار ہو جائیں گے اگر لڑکیوں کو دیکھ لیا ہم نے ہسپتال میں اب آگے آ کیونکہ میں نے بہت عمرے کیے بہت حج کیے بہت تہجدیں پڑھی مدینہ عمروں میں خوب روئے خوب آنسو بہائے تو اب یہ شعر میرے لیے ہیں انوار تہجد کے سارے ایک بد نظری پر لٹتے ہیں انوار تہجد کے سارے ایک بد نظری پر لٹتے ہیں اس بات کا اگر آ جائے یقین پھر جان سے جانا کیا مشکل یہ آنکھیں روز اطہر پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھیں روز اتحر پر برسی ہیں کبھی یہ بھی سوچے پھر ایسی روشن آنکھوں کو ظلمت سے بچانا کیا مشکل شرم بھی نہیں آتی ہم لوگوں کو اتنی آنکھوں بہائے وہاں پہ پورے وقت میں نیٹ پہ بیٹھے ہوئے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں تصویروں کو دیکھ رہے ہیں اور آخری شعر ہے بہت زبردست جو مایوس ہو اس کے لیے بہت زبردست ہے اللہ ہمیں مایوسی سے بچائے یہ حضرت والا یہ مثال دیتے تھے جب تائب پارس سے مل کر لوہا سونا بن سکتا ہے پارس ایک پتھر ہوتا ہے سو لوہا مل جائے تو سونا بن جاتا ہے جب تائب پارس سے مل کر لوہا سونا بن سکتا ہے دیوانہ گھر سے مل کے کوئی بن جائے دیوانہ کیا مشکل یعنی جو دیوانہ گھر ہے اسے ہم مل جائیں گے تو ہم بھی دیوانے بن جائیں گے سبحان اللہ کچھ مزہ آ رہے ہر ہفتے جو ایک سنت بتائی جاتی ہے سبحان اللہ عجیب آج وہی کھل گئی سنت سنت تفکر ہے کہ سبحان اللہ پہلے تو وساوس کے وقت کی سنت ہے کفر یا گناہ کے وسوسے کے وقت یہ پڑھنا سنت ہے فرقات میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں یا آمن تو بلّہ و رسونی بس ایک دفعہ پڑھ لیں کفر کے وسوسے سے آ رہے ہیں گناہ کے وسوسے سے آ رہے ہیں تو آؤز بلّہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں یا آمن تو بلّہ رسول رسولی اور دوسری سنت یہ ہے کہ ذات حق تعالی میں غور نہ کرے اللہ کی ذات میں غور نہ کرے بلکہ اللہ کی مخلوقات میں غور کریں کما فل حدیثی تفک کرو اللہ ولا تفک کرو اللہ فنکم نم تخر قدر تفکر کا تعلق خلق سے نہ کہ خالق سے کما قال اللہ تعالیٰ و تفکرون فی خلق اسلام آسمان و زمینوں پہ غور کرے اللہ نے کیسے بنائے مگر اللہ کی ذات میں غور نہ کرے برکت کے لیے کچھ بات اس میں کے اولیاء حیات اختر جو لوگ سن رہے ہیں اور جو مجلس میں آتے ہیں اور جو آتے رہتے ہیں سنتے رہیں گے یہ کتاب ضرور اپنے پاس گھر میں منگوا کے اس کو پڑھنی چاہیے مزہ آ جائے گا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سوانح حیات ہے اس میں کہ حضرت والا نے اپنی زندگی کیسے گزاری ایک لاکھ لوگ تھے جنازے میں ایک لاکھ سے بڑھ کر الحمد للہ فقیر حضرت والا کے جنازے کے ساتھ چپکل چپکا ہوا تھا آخری سانس تک قبر میں جب اتارا گیا اس وقت حضرت والا کے ساتھ ہی وہیں حاضر تھا اور جب حضرت والا رحمت اللہ بیمار ہوئے تھے اس وقت بھی اندر موجود تھا الحمدللہ جب آخری سانسیں نکل رہی تھیں حضرت والا نے فرمایا میرے پاس باہر ملک سے ایک نوجوان کا خط آیا وہ بیچارہ کسی عورت کے رنگ و روپ میں آ کر اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا اس نے لکھا میری نیند اڑی ہوئی ہے مجھے ان خبیص مردار مرنے والی لاشوں کے چکروں میں اتنا غم ہے اگر میرا غم پورے شہر پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ غم پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا اور اگر مجھ سے مجھے اس سے نجات نہیں ملی تو میں پاگل ہو جاؤں گا حضرت والا فرما رہے تھے عارف بلّہ شیخ العرب الجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ خط مجھے گیارہ بجے موصول ہوا ہے رات کے گیارہ بجے یا صبح گیارہ بجے موصول ہوا حالانکہ میں تھکا ہوا تھا لیکن ایسے خط کے جواب میں اختر دیر نہیں کرتا مصیبت زدہ کے خط کے جواب فوراً دے دیتا ہوں چنانچہ کل ہی خط کے جواب کی رجسٹری کر دی جبکہ جواب کی رجسٹری کے لیے اس نے کہا بھی نہیں تھا کہ میں نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ کتاب التکشف کے صفحے ستاون پر جو علاج لکھا ہے وہ ڈیڑھ صفحے میں میں نے خود نقل کیا اس وقت میرے پاس کوئی منشی کوئی دوست ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے لکھواتا جبکہ مجھے بہت ذوف تھا حضرت والا فرمائے مجھے بہت کمزوری تھی لیکن میں نے خود لکھا کہ شاید کسی اللہ کے بندے کی خدمت میری مغفرت کا بہانہ بن جائے میں نے لکھا کہ میں تم کو وہ جواب لکھ رہا ہوں جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ اپنے مریدوں کو لکھا انشاءاللہ شاء سو فیصد مفید و مجرب ہے اگرچہ یہ دوا کڑوی ہے مگر پی جاؤ انشاءاللہ شفا ہو جائے گی سبحان اللہ اللہ والوں کی دوا کڑوی ہوتی ہے اگر کوئی پی جائے گا نا تو شفا ہو جاتی ہے اس کو حوالہ لکھنے کی وجہ سے اپنے بڑوں کی بات کے وزن سے قیمت بڑھ جاتی ہے اس علاج سے لاکھوں بگڑے ہوئے لوگ بن گئے بڑی بڑی گندگی والے بڑے بڑے گناہوں کی نجاستوں میں غرق لوگ نہ صرف ولی ولی ہو ہو گئے گئے بلکہ گھر سبحان اللہ واہ واہ حضرت والا کے ایک صاحب گلشن خان کا میں آئے بتایا کہ میں آٹھ سال سے ہنسا ہی نہیں ہوں <laughs> کچھ مالی پریشانی تھی کچھ گھریلو پریشانی تھی وہاں کہنے لگے یہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حالانکہ حضرت سے ابھی تک ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے میں اپنا کام کرنے لگا ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جو دیکھا تو وہ سو رہے ہیں میں نے سوچا شاید دوبارہ آئے ہیں کہنے لگے نہیں مجھے ایسی نیند آئی کہ آٹھ برسوں میں بھی ایسی نیند نہیں آئی پھر حضرت والا فرمایا نازم آباد میں ایک دفعہ حضرت والا کے پرانے مرید آزاد صاحب ہیں وہ بہت پریشان تھے گھر میں بی بیمار مالی حالت بہت تنگ ادھر کشمیر سے آئی کے والدین بیمار ہیں آج کل ہم لوگوں کا یہ چل رہا ہے نا سب بیمار ہیں سب پریشانی کے عالم میں تھے آزاد صاحب سب سے پہلے مرید ہیں حضرت والا کے حضرت والا سے انہوں نے عرض کیا حضرت والا نے فرمایا ارے بھائی پریشانی کی کیا بات ہے آسمان پہ بادل چھا جاتے ہیں سورج کا پتہ نہیں چلتا کبھی کبھی نکلے گا یا نکلے گا بھی یا نہیں نکلے گا اندھیرا چھا جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت کی ایک ہوا چلتی ہے سارے بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے اور سورج چمکنے لگتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو آزاد صاحب کہنے لگے مجھے ایسی ہمت بندی میری ساری پریشانی دور ہو گئی اب دوبارہ سنیے گا ارے بھائی پریشانی کی کیا بات ہے یہ اللہ والے اتنے پیارے ہوتے ہیں ہمیں جو ہے ہمارے دوست یہ مخلص یہی ہیں اللہ والے ہی ہمارے دوست ہیں ارے بھائی پریشانی کیا بات ہے آسمان پہ بادل چھا جاتے ہیں سورج کا پتہ نہیں چلتا کبھی نکلے گا نکلے گا بھی یا نہیں اندھیرا چھا جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت کی ایک ہوا چلتی ہے سارے بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے اور سورج چمکنے لگتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہیں یعنی بادل آئے ہیں کالی کھٹ آئی ہوئی ہے اور ہم سمجھ رہے سورج نکلے گا نہیں مگر اللہ کی ایک رحمت آئی اور سارے بادلوں کو لے گئی سورج نکل گیا آزاد صاحب کہنے لگے اور مجھے ایسی ہمت بندی میری ساری پریشانی دور ہو گئی پھر حضرت والا کی شفقت دیکھیے فرمایا پریشان مت ہو اگر چیز کی ضرورت ہو پیسے کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا انہوں نے کہا حضرت کی برکت سے پھر ضرورت ہی نہیں پڑی سب پریشانیاں دور ہوتی چلی گئیں نا امیدوں کے نا امیدی کے اندھیروں میں امید کا آفتاب حضرت والا روشن کر دیتے تھے جس ملک میں بھی گئے جو پریشان حال اور غمگین آیا حضرت والا کی برکت سے خوش و خرم گیا زندگی مزیدار ہو گئی کیا کہوں آہ وہ مرشد تھا میرا کیا اختر تر تر نارے چاک گرے با پایا اللہ واہ واہ پھر حضرت میسا فرمانا ایک ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا تھا میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ حضرت والا مجھ سے ناراض ہیں جب ٹھیک ہو گیا تو فرمایا تمہیں جو بیماری ہوئی دراصل میری محبت ہی کی وجہ سے ہوئی اس خوف سے حضرت کے پاس آتے ہوئے بھی ڈرنے لگا کہ حضرت مجھے دیکھیں گے تو حضرت کو تکلیف ہوگی جب میں نے اسٹیل مل میں ملازمت کر لی اس نوکری سے پہلے حضرت والا میرے گھر تشریف لائے میرے والد صاحب بھی حضرت سے بیٹھ تھے حضرت والا حیدرآباد والے سلیم الغ صاحب کے ہمراہ تشریف لائے تھے <laughs> ابھی آئے ہوئے تھے نا سلیم الغ صاحب حیدرآباد بھی آ گیا سر حضرت والا فرماتے تھے می صاحب ولہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں میں بہت خوش ہوں بعد میں حضرت والا سن اسی کے قریب تشریف لائے میرے والد صاحب سے ملاقات کی جب جانے لگے تو والد صاحب سے فرمایا یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا یہ تو میرا دیوانہ ہے یہ دیوانہ وار پھر میرے پاس آئے گا اس کا یہ وہم جاتا رہے گا اللہ کا شکر ہے ایسے ہی ہوا اسی دوران آزاد صاحب ملے تو میں نے پوچھا کیا حضرت والا میرا نام لیتے ہیں انہوں نے کہا حضرت والا تو تمہیں بہت یاد کرتے ہیں کہ وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا میں نے اس کے لیے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کی ہے ابھی تک نہیں آیا بے چین رہتے ہیں یعنی حضرت میر صاحب کے لیے حضرت والا نے خلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی کیونکہ والد صاحب کی سے حضرت میرا صاحب رحمۃ اللہ اپنے والد صاحب کے پاس چلے گئے تھے سلیم اللہ صاحب نے بتایا کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے لیے بے چین ہوتی ہے ایسے حضرت والا بے چین ہوتے تھے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پھر میں نے خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے وہ حضرت والا وہاں لیٹے ہوئے ہیں اور میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت والا ناز آباد سے گلشن منتقل ہو چکے تھے میں نے کسی سے پوچھا حضرت کا پتہ بتاؤ تو ہمارے ایک عزیز تھا وہ جانتا تھا پھر میں پوچھتا پوچھتا آیا کچھ حضرت کے لیے ہدیہ جیب میں لے کے آیا یہ سوچ کے آیا تھا کہ اگر حضرت والا نے میرا ہدیہ قبول کر لیا تو میں سمجھوں گا حضرت مجھ سے خوش ہیں اور اگر حضرت نے قبول نہیں کیا تو, نر... تو میں سمجھوں گا ناراض ہیں جیسے ہی حضرت نے مجھے دیکھا فرمایا وہ دیکھو وہ دیکھو میر وہ دیکھو میر اور مجھے سینے سے لگا لیا پھر کسی سے فرمایا میر کے لیے ہری بوتل پاکولا کی لے کر آؤ <laughs> میں جب میں پہنچا تو حضرت والا درس سے حدیث شریف دے رہے تھے دو طالب علم تھے پھر ان کو پڑھا کے فارغ ہوئے تو میں نے حضرت سے عرض کیا میں کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو حضرت نے فرمایا دیر کس بات کی ہے فوراً لے کر آؤ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت والا مجھ سے خوش ہیں حالانکہ حضرت تو کبھی ناراض ہی نہیں تھے دوبارہ جب شام کو آیا تو حضرت والا پیڑ کے نیچے آرام فرما رہے تھے پہلے گلشن خان کا باہر والے سہن میں ایک درخت ہوتا تھا کچھ زمین کچی تھی اس پر فرش نہیں تھا گھاس تھی تو حضرت وہیں چادر پر لیٹے ہوئے تھے پھر مجھے یاد آیا یہی تو میں نے خواب دیکھا تھا سبحان اللہ اللہ والوں کی باتوں میں بہت نور ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی باتیں سن میں نہ آ رہی ہوں سبحان اللہ حضرت والا سیب کھا رہے تھے کسی کا چھلکا اترا ہوا تھا کسی نے کیا حضرت چھلکوں میں آئرن ہوتا ہے تو حضرت میر صاحب سے فرمایا میر صاحب آئرن ان کو دے دو سیب مجھے کھلا دو <laughs> آج کا سیب چل رہا ہے نا بھائی بتائیے حضرت والا سیب پر نمک لگا کر کھاتے تھے کسی نے آج کیا حضرت کس وجہ سے فرمایا کیا میاں اب حلال بھی چھوڑواؤ گے کیا میں حلال نمک نہیں چھوڑتا ہوں الحمد حرام نمک سے بچتے ہیں اب حلال کیسے چھوڑ دوں سبحان اللہ ری یونین میں حضرت والا کو کسی نے شہد پیش کیا فرمایا میں آپ کے لیے ہنی لے کر آیا ہوں حضرت والا فرمایا تم لوگ چالاک ہو مولوی کو صرف ہنی دیتے ہو اپنے لیے ہنی مون رکھتے ہو ہیں بتاؤ فرمایا ہمارے لیے مون بھی لے کر آؤ فرمایا الحمدللہ ہمیں کسی مون کی ضرورت نہیں ہے جس کے ساتھ خالق مون ہوتا ہے اس کو دنیا کے کسی مون کی ضرورت نہیں ہوتی سبحان اللہ یہ اللہ والوں کا مزاح ہوتا ہے حضرت والا نے ایک صاحب کا نام پوچھا آپ کا نام کیا ہے انہوں نے کہا میرا نام سلمان ہے فرمایا ایک سلما چاہیے سلمان کو دل نہ دینا چاہیے انجان کو سب کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی نہیں ہو رہی آپ سے دیکھ نہیں رہے تو <laughs> حضرت والا کے مرید تھے جو بے ہوشی کے ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں کیا میں کا کام کرتا ہوں یعنی مریضوں کو آپریشن سے پہلے بے ہوش کرتا ہوں فرمایا پھر تو میں آپ کا نام ہوش ربا رکھتا ہوں پھر وہ صاحب خانقاہ میں ہوش ربا کے نام سے مشہور ہوئے <laughs> ایک صاحب سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں انہوں نے کیا میں منظور کالونی میں رہتا ہوں فرمایا منظور کالونی ہی میں رہنا کبھی ناظر کالونی میں مت جانا سبحان اللہ حضرت والا کے صاحبزادے مولانا مظہر صاحب کاتم عالیہ جب جمعے کی نماز پڑھاتے تھے تو امامت شروع کرنے سے پہلے فرماتے صفوں کے درمیان کوئی خلا باقی نہ رہے سب لوگ کندھے سے کندھا ملا لیں تو حضرت والا فرمایا آپ کا جملہ سن کر میرے ذہن میرا ذہن اندھے سے اندھا کا کافی جوڑتا ہے کہ سب لوگ اندھے سے اندھا ملا لیں لہٰذا جملہ مت کہو پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا شانے سے شانہ ملا لیں تو حضرت والا نے فرمایا اس کا کافی کانے سے کانا میرے ذہن میں آتا ہے بس اب تم جیسے چاہو اعلان کر دو میں کچھ نہیں بولتا ہوں <laughs> کندھے سے کندھا ملا لیں تو اندھے سے اندھا اب شانے سے شانہ تو کانے سے کانا ملا لیں <laughs> حضرت والا ماشاء اللہ جناب فیروز محمد صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا میرے والد صاحب نے درخواست کی ہے کہ ان کے خاندان کے تمام افراد جمع ہوں گے آپ بیان کے لیے ہمارے گھر تشریف لے آئیں بیان کے بعد کھانے کی بھی دعوت ہے حضرت والا تشریف لے آئے دوسری بار ان کے والد صاحب نے دوبارہ کہلایا کہ حضرت گھر تشریف لائیں بیان بھی فرمائے کھانے بھی ہوگا حضرت والا نے فیروز صاحب سے فرمایا ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے جس جگہ بیان فرماتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے لیکن ایک بار آپ کے والد صاحب کی رعایت کی تاکہ آپ کے رشتے داروں پڑوسیوں دوستوں کے کانوں میں دین کی بات پہنچ جائے اس لیے صرف بیان کروا لو یا صرف دعوت کھلا دو فیروز صاحب نے اپنے والد صاحب کو بتایا تو والد صاحب نے کہا اتنے بڑے اللہ والے ہمارے گھر آئے اور ہم کھانا بھی نہ کھلائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے فیروز صاحب حضرت والا کے پاس آیا عرض کیا میرے والد صاحب ضد کر رہے ہیں اگر آپ بیان کے ساتھ دعوت بھی قبول فرما لیں تو حضرت والا نے انکار فرما دیا کہ نہیں کوئی ایک بات کا فیصلہ کر لو تو میں آ جاؤں گا فیروز صاحب پریشان ہو کر حضرت والا کمرے سے باہر نکلے اب کیا کریں تو حضرت والا کے پوتے حافظ عبداللہ میاں صلی ملے جو اس وقت بہت چھوٹے تھے انہوں نے پوچھا فیروز بھائی آپ کس لیے پریشان ہیں سارا ماجرا سنایا کہ گھر جاتا ہوں تو حکم ہوتا ہے خانقاہ آتا ہوں تو یہ معاملہ ہوتا ہے کیا کروں عبداللہ میاں حضرت والا اللہ کے پوتے ہیں بہت پیارے انہوں نے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں دادا کا مزاج ہے کہ جہاں بھی کھانا کھاتے ہیں چاہے گھر ہو خانقاہ ہو جہاں کہیں دعوت میں جانا ہو کھانا کھانے کے بعد فرماتے ہیں بھائی اللہ کا رزق کھا لیا اب رزاق کا نام بھی لو جس کی کھائی اس کی گائی آپ دادا کو صرف کھانے کی دعوت دے دیں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو بیان تو خود ہی ہو جائے گا بس مائک کا انتظام رکھیے گا چنانچہ ایسے ہی ہوا وہ حضرت والا ان کے گھر تشریف لے گئے کھانا کھانے کے بعد فرمایا رسک کھا لیا اب تھوڑی دیر رزاق کا نام لے لیا جائے جیسے ہی حضرت والا نے فرمایا تو فیروز صاحب نے مائک آگے کر دیا حضرت والا بھی سمجھ گئے ہنستے فرمایا لگتا ہے کوئی سازش ہوئی ہے <laughs> دیکھیے مزہ آ رہا ہے جعلی خانقاہ کا مطلب حضرت نے رکھا ہے جعلی پیروں کی جو خانقاہ ہوتی ہے وہ اصل میں خانقاہ نہیں خامہ ہیں میکے کا مطلب ہے بیوی کی اما کے گھر اس کو اس لیے کہتے ہیں وہ بیوی بیوی کی کی مائی ماں کا گھر ہے سبحان اللہ احکر کے منہ میں پان تھا تو مزاح نے فرمایا رکھ کے منہ میں پان تمباکو قوام کچھ بدل پاتے ہیں اس گلفام کے عشرت میاں نے پان کو اس طرح سے کھایا جیسے کہ گل کو چونچ میں بلبل نے دبایا مگر ہم ان کی نقل نہیں کریں گے اس معاملے حضرت میر صاحب مجھ سے ہی فرماتے تھے اور سب سے بھائی بھائی سپاری بھی مت کھاؤ بھائی یہ چھالیاں مت کھایا کرو ایک دفعہ کھانے کے بعد کچھ تقسیم ہو رہی تھی حضرت مجھ سے فرمایا بھائی چھالیاں مت کھاؤ اور حمزہ میرا بیٹا اسے فرماتے تھے میرا صاحب رحمۃ اللہ دیکھو حمزہ میاں میں پان کھاتا ہوں پان کھانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے اور دعا کرو میرا پان چھوٹ جائے حضرت میر صاحب حمزہ سے میرے بیٹے سے دعا کرواتے تھے یہ اللہ والے ہوتے ہیں اپنے نفس کو مٹا رہے ہیں یہی یعنی بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھو بھائی میں پان کھاتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے <laughs> مگر یہ اللہ والوں کا نزول ہوتا ہے ان کا پان سارا اندر جا کے نوری بن جاتا تھا کیونکہ حضرت فرماتے میر صاحب کا خاندان نہیں ہے تو انہوں نے خاندان سے شادی کر لی ہے <laughs> ایک دفعہ بیس ستمبر انیس سو تراسی نائنٹین ایٹی تھری میں منگل کے دن حضرت میر صاحب سوڈا واٹر کی بوتل لے کر آئے جس کا رنگ ہرا ہرا تھا دیکھتے ہی حضرت والا نے مزاحن فرمایا بدھ خانہ ہری اوم سے توبہ کرے ہیں میر بوتل مگر پیتا ہے ابھی تک ہری ہری یعنی اس سے تو توبہ کر لی ہری ہری شکلوں سے مگر ابھی تک پاکولا ایسی ہری ہری بوتلیں پیتا ہے پھر فرمایا اپنے دینی مربی سے محبت بڑھا کر پھر بھاگنا نہیں چاہیے اور مزاحن یہ شعر فرمایا نظر مار کر میر بھاگا ہوا ہے محبت کے تھانے میں چالان ہوگا <laughs> نظر مار کر میر بھاگا ہوا ہے محبت کے چانے میں چالان ہوگا ایک بار حضرت اقدس کے پاؤں دبا رہا تھا فرمایا میر جب درد کو دباتا ہے درد رہ رہ کے سر اٹھاتا ہے اور فرمایا حضرت والا کو آم کا جوس پیش کیا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت والا کو آم کا جوس پیش کیا تو میزان فرمایا میر کا دم غنیمت ہے چوس لو اس کا رس پانی <laughs> ماشاء اللہ ایک بے تکلف دوست ڈاکٹر صاحب کو دوا کے لیے حال تحریر فرمایا آخر میں یہ شعر تحریر فرمایا میرے درد دل کی دوا دینے والے خدا تجھ کو رکھے ہمیشہ سلامت <laughs> ماشاء اللہ مدینہ منورہ میں ایک ڈاکٹر صاحب حضرت والا کی دعوت کی جس میں شامی کباب بہت مزیدار تھے حضرت والا نے یوں تعریف فرمائی کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسی جیسے شباب کی لذت ایسی جیسی شباب کی لذت ڈاکٹر صاحب نے کہا کباب کی آج تک کسی نے ایسی تعریف نہیں کی جیسی حضرت والا نے کی <laughs> ماشاء اللہ آج کی ہلکی مجلس ہو رہی ہے ماشاء اللہ حضرت والا اگر کسی بات پر تنبیہ فرماتے تھے تو اسی وقت اس کی تلافی بھی فرما دیتے تھے تاکہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوا حضرت میر صاحب فرما ہیں رحمۃ اللہ علیہ جب جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی ہمارے ڈاکٹر خلیل صاحب ایک رات قیام کے لیے قیام کے لیے آتے تھے میں اکثر کچھ پکا لیا کرتا تھا حضرت والا کو ماش کی دال بہت پسند تھی کبھی ماش کی دال کبھی پلاؤ پکا لیا کبھی اسٹو پکا لیا حضرت میر صاحب کا پورا وہ تھا نا حضرت میر صاحب کا دسترخوان <laughs> پوری ایک ڈائری تھی ایک دن کچھ سستی سی ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ حضرت والا کے گھر سے کھانا اتنا آ جاتا ہے کہ آج ضرورت ہی نہیں پڑے گی اتفاق کی بات ہے اس دن گھر سے کوئی انتظام ہی نہیں تھا حضرت والا نے حضرت میر صاحب سے فرمایا دریا فرمایا میر صاحب تم نے کچھ پکایا ہے میں نے عرض کیا حضرت میں نے تو آج کچھ نہیں پکایا فرمایا اچھا یہی آپ کی محبت ہے یہ ہمارے اتنے پرانے دوست ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر خلیل صاحب ہر جمعرات کو آتے ہیں آپ نے ان کا اتنا اکرام بھی نہیں کیا کہ ان کے لیے کچھ پکا لیتے اور میرا بھی آپ نے کچھ لحاظ نہیں کیا حالانکہ میں میں آپ پر توجہ ڈال رہا تھا آپ کو میری توجہ کا بھی کچھ اثر نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے مناسبت ہی نہیں ہے یہ سن کر ایک دم میں ڈر گیا میں نے کیا حضرت واقعی مجھ سے بہت بڑی سخت غلطی ہو گئی حضرت والا نے فرمایا کیا غلطی ہو گئی یہ جو آپ غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں یہ تو آپ کی شرافت ہے ورنہ توجہ ڈالنے سے کیا ضروری ہے کہ دوسرے تک توجہ پہنچ بھی جائے ایک ہی وقت میں نشر اور ایک نشتر اور ایک ہی وقت میں مرہم بھی لگا دیا سبحان اللہ ماشاء اللہ جنوبی افریقہ سے ایک نو مسلم آتے تھے مولانا موسا میری ملاقات ہے بالکل بالکل کالے ہوتے تھے کالے بھی کالے میں بھی بڑھ کے بہت ہی کالے اور موٹے موٹے ہونٹ ہر برس حضرت والے کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے غریب بہت تھے پورا سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے تھے پھر ایک بار ضرور آتے تھے ساؤتھ افریقہ سے وہ جنوبی افریقہ کے بہت ہی غریب قبیلے زولو سے تعلق رکھتے ہیں رنگ کے بہت کالے ہیں حضرت والا نے ان کے لیے فرمایا حاضہ بلالی یہ میرا بلال ہے ایک مردہ فرمایا اس کی جلد تو کالی ہے میں اس کا دل اجالا ہے سبحان اللہ حضرت والا ان سے بہت محبت فرماتے تھے معانقہ کرتے ہدایہ دیتے ایک بار حضرت والا نے ان سے بیان کے لیے فرمایا تو ان پر گریا تاری ہو گیا اور روتے ہوئے بیان کیا دوستوں بزرگوں لوگ محبت کرتے ہیں مال کی وجہ سے میرے پاس تو مال بھی نہیں ہے لوگ محبت کرتے ہیں پوز کی وجہ سے میرے پاس تو پوز بھی نہیں ہے لوگ محبت کرتے ہیں شکل کی وجہ سے میری شکل تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں لوگ محبت کرتے ہیں بڑے خاندان بڑے قبیلے کی وجہ سے لیکن میرا قبیلہ بھی ایسا نہیں ہے جب میں نے کلمہ پڑھا تو مجھے حضرت والا سے ایسی محبت ملی جو کہیں نہیں ملی پھر روتے ہوئے کہا کہ حضرت والا صرف اللہ کے لیے مجھ سے محبت فرماتے ہیں میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ دلیل ہے کہ حضرت والا بہت بڑے اللہ والے ہیں سبحان اللہ یہ ہوتے ہیں اللہ والے سچے لوگ اگر وہ بڑی پوسٹ والوں سے یا بڑے اچھی شکل والوں سے کسی سے محبت کرتے ہیں سب سے اللہ کے لیے ہوتی ہے اللہ والوں کی کوئی تاکہ بول سب لوگ دین کی طرف آ جائیں اس لیے کبھی کسی اللہ والے سے ان کے غلاموں سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وغیرہ سب دعا کر لیتے ہیں سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے صلی اللہ نبی رمیہ اللہ آج کچھ بیان ہی نہیں ہو رہا تھا آپ تو دل کا حال جانتے ہیں اشعار پڑ رہی ہے کچھ حضرت والا صاحب رحمۃ اللہ کی باتیں ہو گئی اس قبول فرما لے ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا لے ہمیں بھی اچھے اخلاق والا بنا اے اللہ ہر غم کو خوشی سے بدل دے ہر پریشانی کو آفیت سے بدل دے جو جو بیمار ہیں ہمارے گھر میں خاندان والوں میں دوستوں میں من جہت نصب من جہت نسا سب کو صحت کاملہ عاجلہ مصور عطا فرما اے اللہ صوفیت مریض صاحب کو مکمل صحت دے دے تنویر صاحب کو علی اختر صاحب کو ان کی ساس کو میرے والد صاحب میرے دادا دادی کو اور یا اللہ تعالیٰ جو جو بیمار ہیں ہمارے گھر میں خاندان محلوں میں سب کو صحت مستمر عطا فرما دیجیے بیماری کا نام و نشان مٹا دے اپنے کن فیقون کی تجلی سے اے اللہ جس کی جو جائز حجت پوری کر دیجیے مرنے سے پہلے اے اللہ اللہ والا بنا کے اس میں کچھ جینا بھی نصیب فرما دیجیے جس فرما کر اولیاء کی آخری سرحد پہ پہنچا دے اپنے بزرگوں سے مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرما شہر اولیا پہ چلا خود رائی سے بچا اے اللہ ہمیں توفیق دے اللہ اللہ والے تو ہر وقت اپنا فون آن رکھتے ہیں اللہ والے تو ہر وقت ہمارے پیارے شیخ کیا ہر وقت اپنی زندگی کو داو پہ لگا کر اپنا آرام چھوڑ کر ہمارے لیے اتنی فکر کرتے ہیں اور ہم خود رائے پر عمل کر کے اپنی رائے پہ چل رہے ہوتے ہیں اللہ میں توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی رائے پر عمل کریں اپنی رائے مٹا دیں اے اللہ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو توفیق دے مشورہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرما مشورے برکت ہوتی ہے اللہ والے اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم مشورہ کر کے چلیں اور ان کی باتوں پہ جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق بھی ادا فرما اے اللہ اپنا دنیا کا جو بھی غم ہو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جتنے دنیا کے غم میں اپنے شیخ سے شیئر کر کے اپنے شیخ کو بتا کر دل ہلکا کر لو اللہ ہمیں توفیق ادا فرما اپنے مشائق کو بتا کر لکھ کر اے اللہ یا فون پر بات کر کے ان سے اپنا غم ہلکا کر لیں اور ان کی دعائیں مل جائیں گی اور اللہ والوں کی دعائیں رائے گھنی جاتی اے اللہ ہم سب پہ فضل فرما کرم فرما ہم سب پہ رحم و کرم کی بارش فرما اپنا فضل کرم مشیح شام فرما دے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گڑ گڑا کے دعائیں مانگا کرتے تھے یا اللہ زندگی بھر جو دعائیں مانگی ہمارے حق میں قبول فرما ہمارے موجودہ مرشد قطب زمانہ اختر ثانی حضرت والا حضرت شاہ فیروز محمد صاحب کا تم عالیہ جو دعائیں فرماتے ہیں ہمارے حق میں قبول فرما ہمیں ان کی بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں معاف فرما دے ہمارے اخلاق اچھے فرما دے اے اللہ ہمارے اچھے اخلاق فرما جو حضرت آج کل فرما رہے لب پر تبسم چہرے پہ شگفتگی دل اور جو ہے لہجے میں نرمی مخلوق پہ شفقت یہ ہمیں توفیق عطا فرما دے چہرے پہ شگفتگی ہو لب پر مسکراہٹ ہو اور یا اللہ لہجے میں نرمی اور مخلوق پہ شفقت ہمیں توفیق عطا فرما ان چار باتوں پہ عمل کرنے کی آج کل حضرت اسی پہ فرما رہے ہیں یہ حضرت میرز رحمۃ علیہ ڈائری سے یہ بات نکلی تھی اے اللہ ہم سب پہ فضل فرما ہمیں ان پہ باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما اچھے اخلاق نصیب فرما آپ راضی ہو جائیے خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے اللہ ہم سب کو کو تقوا کی دولت عطا فرما دیجیے اپنی رحمت سے صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین بحرمت سید المسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا ہاں پاکستان میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا پاکستان میں چھ لوگ سن رہے ہیں آسٹریلیا سے ایک صاحب امریکہ سے ایک صاحب سن رہے ہیں اچھا بھائی سب آپ سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ صحیح مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حیدرآباد وہاں خواتین بھی کانفرنس کال پہ سنواتی ہیں چھ خواتین حیدرآباد کراچی مٹیاری ٹنڈو جام جام شور اور ڈیرا غازی خان سن رہی ہیں ساڑھے تین کے بعد صحیح نشر ہوا ہے مٹیاری میں بھی سنا جا رہا ہے ماشاء اللہ کچھ ایک دو خواتین مٹیاری میں جمع ہو کے سن رہی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دو شہر و فروز میں بھی سنا جا رہا ہے بس اللہ تعالیٰ میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں میرے لیے بھی دعا فرمائیے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ